حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں پر قیامت میں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اسے زندہ بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو اٹھاون